السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور پروگرامنگ بھی کر رہے ہوں گے جی ایس پی سرولیٹس ان کی گتھیاں بھی سلجھا رہے ہوں گے اور ان کی لاجک بھی دیکھ رہے ہوں گے لاجیکل باتیں سلجھانا اچھی بات ہے اور لاجک میں بندے کو دیکھنا بھی چاہیے کہ کیا چیزوں کی لاجک ہے لاجیکلی چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے لیکن کئی دفعہ چیزوں کی اوور لاجک بھی ہو جاتی ہے ایک تھوڑی سی یہاں پہ ہم بات کرتے چلیں گے ایک فلاسفر تھا اس نے کچھ بہت ایک منطقی ڈگری حاصل کی اور وہ واپس آیا اپنے گاؤں میں آیا تو اس کے والد نے اسے کہا کہ بیٹا ناشتہ کر لے ناشتے میں ایک انڈا تھا فلاسفر کہتا ہے کہ میں لاجک کے تھرو اس کو پروو کر سکتا ہوں کہ یہ دو انڈے ہیں باپ بے ایک دیہاتی تھا اس نے کافی دیر کہا بیٹے یہ تو کھا لے انڈا تو کافی دیر سفر کر کے آیا اور اتنا نہ اس پہ سوچ اس نے کہا نہیں جی میں آپ مجھ سے بحث کرنے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ دو انڈے ہیں باپ تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہا اور پھر کہتا ہے باپ نے انڈا چھیلا اور کھا لیا کہتے بیٹا جو دوسرا انڈا ہے نا وہ تو کھا لے کبھی کبھی کبھار لاجک کی ایکسیس جو ہے یا سوچنے کی ایکسیس جو ہے وہ بھی دماغ کو معاف کر دیتی ہے تو کبھی اگر آپ کسی چیز میں پھنس جائیں کوئی پرابلم سالو نہ ہو رہی ہو ڈب نہ ہو رہی ہو تھوڑی دیر ریسٹ کریں دماغ کو ریسٹ دیں اور پھر اس چیز پہ آئیں ہم اپنی چیزوں کو لاجیکلی لیکن آگے چلتے لے کر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی جی ایس پی کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے کچھ باتیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ ڈفرینٹ آرکیٹیکچرس ہوتے ہیں جو کہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتے ہیں ایک آرکیٹیکچر پہ ہم نے چھوٹی سی بات کی تھی کہ آپ J S P to J S P اپنی موومنٹ کروا سکتے ہیں ایک جی ایس پی پیج سے دوسرے جی ایس پی پیج پہ اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اور اس کے تھرو آپ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں سملرلی ہم نے کہا تھا کہ آگے جا کے آرکیٹیکچر ایوالو ہوں گے کچھ ماڈل ویو کنٹرولر پہ بات کی تھی کہ ماڈل ویو کنٹرولر کے اندر ہمارے پاس ماڈل ایسا ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس سے نکال بھی سکتا ہے ساری ڈیٹا پروسیسنگ اور لاجک پروسیسنگ وہاں پہ ہوتی ہے ویو جو ہے ان چیزوں کو پریزنٹ کرنے کے کام آتا ہے یوزر سے ان پٹ لینے کے بھی کام آتا ہے اور کنٹرولر کے اندر ہم ڈائریکشن دیتے ہیں کہ کس ویو سے کس کس ویو نے کس ماڈل کے تھرو کام کرنا ہے اور کس ماڈل سے کس ریزلٹس کس ویو پہ جانے ہیں تو کنٹرولر ایک بیسیکلی انٹرمیڈیٹ پولیس مین کا کردار ادا کرتا ہے جو کہ چیزوں کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو ہم فگریٹولی دیکھتے ہیں فگر میں دیکھتے ہیں ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم اسی آرکیٹیکچرل اسٹڈی کو آگے لے کے چلتے ہیں ایک ہم نے ڈسکس کی تھی page centric approach page centric approach جو ہے شاید آپ کہیں کہ یہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی یا یہ نام آپ کے لیے نیا ہو لیکن پیج سینٹرک اپروچ جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں جب آپ کی ایسی اپلیکیشن ہو جہاں پہ simple simple J S Ps ہوں اور وہ ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کر کے اور ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر کے ساری اپلیکیشن بنا رہے ہوں then that application can be termed as a page centric application it basically does not follow any model view controller architecture کیونکہ ویو کا بھی سارا کام جی ایس پی کے پاس ہے پروسیسنگ کا بھی سارا کام جی ایس پی کے پاس ہے کنٹرول کا بھی سارا کام جی ایس پی کے پاس ہے سو so, ایسی ویب اپلیکیشن جو ہوتی ہے it is just a collection of J S P what is the advantage of this kind of an approach it's very easy to get started جب آپ بالکل نئے نئے جی ایس پی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ایزیسٹ اپروچ ہوتی ہے کہ آپ یہ لے لیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیں جیسا کہ ہم نے بھی شروع کی چھوٹی چھوٹی ایگزامپل جو تھیں اس میں خالی جی ایس پی پیجز کا ہی استعمال کیا تھا but people tend to carried away with that کہ وہ یہی کرتے چلے جاتے ہیں اور اپلیکیشن آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک اسٹیج پہ آ کے اس ایپلیکیشن کو فردر انہانس کرنا یا اس کو مینٹین کرنا پاسبل نہیں رہتا so because your code becomes a mixture of presentation business and data access logic and it's a maintenance nightmare یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایسی اپلیکیشن کو مینٹین کرنا ایسی اپلیکیشن کو کریکٹ فارم میں چلانا اٹ وانٹ اسکیل جیسے جیسے آپ کی چیزیں بڑھیں گی یوزرز بھی بڑھیں گے اس سے اپلیکیشن کا سائز بڑھے گا تو پرابلمس بڑھتی ہی چلی جائیں گی پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ آپ اسکیلنگ اس کی کر سکیں لاٹس آف ڈپلیکیشن بہت سارا کوڈ آپ ہر پیج میں ڈپلیکیٹ کر رہے ہوں گے جیسے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کا کوڈ ہے آپ بار بار ڈپلیکیٹ کر رہے ہوں گے پیج سینٹر اپروچ دیکھنے کے بعد ہم تھوڑا سا وہاں سے آگے بڑھے تھے اور ہم نے پیج ود بین اپروچ دیکھی تھی اور partial M V C architecture ہم نے اس میں اپلائی کیا تھا اور اس کو جی ایس پی کی لینگویج میں یا جی ایس پی کی جو اسپیسیفکیشن ہے اسے ایم سی ماڈل ون کے نام سے جنرلی جانا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ we try to separate processing from J S P page center کے اپروچ میں جی ایس پی کے اندر ہی سارا کام ہو رہا تھا ویو بھی جی ایس پی کے اندر تھا کنٹرول بھی جی ایس پی تھا ڈیٹا ایس پی جی کے اندر ہی تھی یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پروسیسنگ ہے جیسے ڈیٹا بیس کی ایکسیس ہے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا نکالنا ہے ڈیٹا ڈالنا ہے اور کوئی تھوڑی بہت آپ نے ویلیوز پروسیس کرنا ہے جیسے ہم نے ایک بین بنائی تھی جو کہ دو نمبرس کا سم کر کے دیتی تھی تو یہ کام ہم پروسیسنگ کا بین کے حوالے کر دیتے ہیں اور جی ایس پی میں جنرلی آپ کا ویو اور کنٹرول جو ہوتا ہے وہ جی ایس پی کے اندر ہوتا ہے so J S P page with beans یہ کلیکشن جو ہوتی ہے یہ آپ کی ویب اپلیکیشن بناتی ہے فائدہ اس کا کیا it factor some of the business logic into beans جس کی وجہ سے کوڈ کو مینٹین کرنا ریلیٹیولی آسان ہو جاتا ہے جو پیج سینٹر کے اپروچ سے یہ والی اپروچ بہتر کنسیڈر کی جاتی ہے لیکن still it's not very sufficient when it comes to the separation of logic still بہت ساری لاجک اکٹھی ہے جی ایس پی کے اندر جیسے ویو کی اور کنٹرول کی تو یہ دو اپروچز ہم دیکھ چکے ہیں ان دونوں اپروچز کے ساتھ ہم کام بھی کر چکے ہیں چھوٹی چھوٹی ہم نے اپلیکیشنس بھی بنا کے دیکھی ہیں جیسے جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے گیسٹ بکس ایک ایڈریس بک بنائی تھی وہ اس کے اندر ہم نے جی ایس پی پیجز بھی یوز کیے تھے for taking input for showing input to the user user we have also use some Java beans for processing for accessing the database data access logic جو تھی وہ ہم نے جاوا بینس کے اندر انکیپسولیٹ کر دی تھی تو ہم نے تھوڑا سا کوشش کی تھی کہ سپریٹ ہو جائے سارا کچھ جی ایس پی میں نہ لکھا اس سے پہلے جو ہم نے یہ ایگزامپل کی تھی ہم نے سارا کچھ اسکرپلیٹ کے اندر ڈالا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک uh, جو اپلیکیشن تھی چھوٹی سی جس میں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ یا جاوا پہ ہمارا یوزر کلک کرتا تھا اور وہ ایک پیج پہ پہنچ جاتا تھا وہاں پہ سارا کچھ اسکرپلٹ کے اندر تھا ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنا ڈیٹا بیس سے ایکسیس کرنا یہ کچھ ایک اسکرپلیٹ کے اندر تھا ایک جی ایس پی پیج کے اندر تھا تو اس چیز کو اب ہم فردر اور بریک کرتے ہیں اس چیز کو ہم نے بریک کر کے کیا جاوا بینس کے اندر اور جی ایس پی کے اندر اب ہم اس میں ایک نئی چیز ایڈ کریں ماڈل ویو کنٹرولر کے تین پارٹس ہم نے بولنے میں ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہیں ایک ماڈل ہے ایک ویو ہے ایک کنٹرولر ہے ابھی تک جو ہماری سیکنڈ اپروچ ہے جس میں ہمارا جی ایس پی اور جاوا بینس کا استعمال ہو رہا ہے اس میں جاوا بین تو ہمارے ماڈل کا کام کر رہی ہے ڈیٹا کو ایکسیس بھی کرتی ہے سیو بھی کرتی ہے اس کو پروسیس بھی کرتی ہے جی ایس پی پیج کے اندر ہمارا فرنٹ اینڈ یعنی کہ ویو اور ہمارا کنٹرول اکٹھا ہوا ہوا ہے اب ہم یہاں سے فارورڈ ہوں گے تھوڑا سا آگے جائیں گے اور ایک نیا آرکیٹیکچر تھوڑا سا دیکھیں نیا تو نہیں ہے مطلب ان ٹرمز آف اس اس کورس کے اندر ہم آرکیٹیکچر کی طرف اب موو کر کے پہنچے ہیں that is M V C model two architecture M V C model two architecture کے اندر ہم ایک نیا کمپوننٹ ایڈ کر رہے ہیں ایک نئی لیئر ایڈ کر رہے ہیں وچ از دا کنٹرولر لیئر یعنی اب جی ایس پی پیج کے پاس صرف یہ کام ہوگا کہ وہ ویو کرے پرزینٹ کرے ڈیٹا کو پرزینٹ کرے یا ڈیٹا کی ان پٹ لے کنٹرولر جو ہوگا اس کے پاس یہ کام ہوگا کہ وہ آگے ماڈل سے کام کروائے گا ماڈل کو بتائے گا کہ یہ ڈیٹا ہے اس کو سیو کرنا ہے ماڈل یا اس کو ایکسیس کرنا ہے اور پھر وہ ڈیٹا جو ماڈل کے تھرو ہمیں واپس ملے گا یا جو بھی رسپانس وہ آئے گا ماڈل سے ڈیٹا کو پروسیس کروانے کے بعد اس کو کسی جی ایس پی پیج پہ بھیج دے گا تو ماڈل ویو کنٹرولر کے تین کمپوننٹس پہ آپ چلے جائیں گے ہمارا ویو جو ہے that will be J S P page جو کہ ہماری پریزنٹیشن لیئر کا کام کرے گا کنٹرولر کے طور پہ ہم جی ایس پی پیج کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا سرولیٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ماڈل کے طور پہ ہم اپنی جاوا بینس کو استعمال کریں گے تو اس آرکیٹیکچر پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں ایک سلائڈ کے اوپر اس کی تھوڑی سی انفارمیشن دیکھتے ہیں so M V C model two architecture it a controller اب کنٹرولر کا کیا کام ہے it centralize logic for dispatching request request to the the the next view based on U R L input parameters application state اب یہ یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے بات یہ کی گئی ہے کہ جو ریکویسٹ نے ایک ویو سے دوسرے ویو پہ جانا ہے جیسے آپ کے پاس ایڈ پرسن کا ایک جی ایس پی پیج ہے اس پہ آپ نے پرسن کی انفارمیشن دی اور سیو کا بٹن دبایا اب بیسڈ آن کہ یہ چیزیں سیو ہو گئی ہیں تو آپ ایک پیج پہ چلے جائیں گے ایک ویو پہ چلے جائیں گے جو کہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ڈیٹا بیس میں سیو ہو گئی ہیں یا اگر کوئی ایرر آیا تو مے بی آپ ایک ایسے ویو پہ چلے جائیں جو کہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہو کہ یہ ایک ایرر جنریٹ ہوا ہے اور اس ایرر کی ریمیڈی یہ ہے سو یہ سارا کام کس نے کر کے دینا ہے کس نے بتانا ہے کہ کون سے ویو پہ جائیں انڈر ورڈ سرکمسٹانسز یہ کام کرے گا ہمارا کنٹرولر سو جیسے پولیس مین جو ہے وہ دیکھے گا کہ جناب یہ روڈ بلاک ہے اس روڈ پہ نہیں جا سکتے تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کر دے گا کہ اس دوسری روڈ پہ آپ چلے جائیں سو کنٹرولر کے اندر ہم لاجک جو ہے ڈسپیچ کی وہ کنٹرولر کے اندر فکس کر دیں گے اب وہ کنٹرولر کیسے ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرے گا وہ دیکھے گا کہ انکمنگ ریکویسٹ کا یو آر ایل کیا ہے یا اس کے ان پٹ پیرامیٹرس کیا ہیں یا میری کرنٹ اپلیکیشن کی اسٹیٹ کیا ہے base on these fixed it will decide کہ کس ویو کو نیکسٹ جنریٹ کرانا ہے سو so, ایک ریکویسٹ میرے پاس یوزر سے آئے گی اس ریکویسٹ کو اینالائز کیا جائے گا اس ریکویسٹ کو پروسیس کیا جائے گا and then based upon that processing میرا کنٹرولر یہ ڈیسائڈ کرے گا کہ مجھے اب کون سا ویو اپنے یوزر کو دکھانا ہے اس کے علاوہ کنٹرولر انٹروڈیوس کروانے کا کیا فائدہ ہے it's a single point of control for security and logging پہلے ہمارے جی ایس پی پیجز جو تھے ایک جی ایس پی پیج سے ہم دوسرے جی ایس پی پیج پہ چلے جاتے تھے ہائپر لنک کلک کرتے تھے یا بٹن کلک کرتے تھے دوسرے جی ایس پی پیج سے تیسرے جی ایس پی پیج پہ چلے جاتے تھے ہمارا جہاں دل چاہتا تھا ہم اپلیکیشن میں گھومتے پھرتے تھے اب جو ہم کام کریں گے اس میں سارے جی ایس پی پیجز کی ریکویسٹ جو ہے کوئی بھی ویو سے جو ریکویسٹ آئے گی وہ ہمیشہ کنٹرولر کو آئے گی آپ ایک جی ایس پی پیج سے ڈائریکٹ دوسرے جی ایس پی پیج تک نہیں جا سکتے بیچ میں ہمیشہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ پہلے ایک کنٹرولر کو جائے گی کنٹرولر ساری پروسیسنگ کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے دوسرے جی ایس پی پیج پہ جانا ہے یا نہیں جانا اب جب ساری ریکویسٹ کنٹرولر کو جا رہی ہیں تو ہمارا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم سیکیورٹی کر سکتے ہیں اینڈ لاگنگ کر سکتے ہیں میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ کبھی ورچوئل یونیورسٹی آئیں یا آپ کسی اور بینک کی بلڈنگ میں جائیں تو آپ بلڈنگ بہت بڑی ہے ڈفرینٹ آفیسز ہیں آپ جا سکتے ہیں لیکن انٹری پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک یا دو ہوتے ہیں وہ اس لیے ایک یا دو رکھے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ سیکیورٹی چیک ہو سکے ایئرپورٹ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن ایئرپورٹ میں جب آپ نے کسی جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے تو انٹری پوائنٹس بڑے گنے چنے ہوتے ہیں وہاں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں تو وہاں پہ انٹری پوائنٹس تھوڑے رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا ایک آدھا رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ریکویسٹ کیونکہ وہاں پہ آئے گی تو وہاں پہ ہم ہر ریکویسٹ پہ اپنی سیکیورٹی اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح کی ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں ہم اگر چاہیں تو اس ریکویسٹ کو لاگ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کس نے بھیجی ہے کیوں بھیجی ہے کس ٹائم پہ بھیجی ہے اس طرح کی لاگنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہیں تو اکثر گارڈ آپ کا نام لکھ لیتا ہے آپ نے کس سے ملنا ہے یہ لکھ لیتا ہے اور کس ٹائم پہ آپ آئے ہیں یہ ساری انفارمیشن لکھ لیتا ہے تو یہ لاگنگ بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس سنگل پوائنٹ آف کنٹرول ہوگا جس کو ساری ریکویسٹ آ رہی ہوں گی تو ہمارا جو کنٹرولر ہے ہماری اپلیکیشن کے اندر it will be a single point of control جس کو ساری ریکویسٹ جائیں گی it encapsulates incoming data into a form usable by the back end M V C model so ہمارے پاس جو ریکویسٹ آ رہی ہے front end H T M L یا جی ایس پی پیج سے اس کے اندر ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے آپ بہت سارے پیرامیٹرس نکال سکتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے فارمس ہوں جو پیرامیٹرز آپ کو بھیج رہے ہیں تو یہ ایک انڈیویجول ویلیوز آپ کے پاس ہیں تو ہمارا کنٹرولر یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان انڈیویجول ویلیوز کو انکیپسولیٹ کر دے ایک آبجیکٹ میں یا اس کو اس طرح سے ان کی انکیپسولیشن کرے جو کہ ہمارا ماڈل کے لیے یوز کرنی آسان ہو تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر کے اندر پہلے ہمارا جو پچھلے ہم نے جی ایس پی اور بینس کے ساتھ کیا اس میں ہمارے پاس جی ایس پی اور بینس کے جی ایس پی پیج کے اندر ہمارا کنٹرولر بھی آ گیا تھا اور جی ایس پی کے اندر ہمارا ویو بھی آ گیا تھا اور ماڈل جو تھا وہ ہمارا جاوا بین میں چلا گیا تھا کافی حد تک لیکن اب جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں جو اس آرکیٹیکچر میں ہم کام کریں گے یہ وہی بات کہ آرکیٹیکچرل ایوولوشن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کیا کیا ہے کہ پہلے بالکل ہی پیجز خالی بنا لیے تھے پھر سوچا کہ بھئی یہ پیجز کے ساتھ تو سارا کام کرنا مشکل ہو جائے گا بینز انٹروڈیوس کرا دیں اب مزید سوچا کہ بھائی جیسے جیسے اپلیکیشن بڑھے گی سیکیورٹی کی ضرورت آئے گی لاگنگ کی ضرورت آئے گی اور پیج ٹو پیج پیج اور بین کے ساتھ اپلیکیشن کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو ہم نے ایک کنٹرولر کی لیئر ایڈ کرا دی ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپلیکیشن کا سائز انکریز ہوتا ہے تو آپ نئے نئے آرکیٹیکچر کی طرف چلے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس اکثر سوچتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام کرنا ہے اس کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کنٹرولر ڈالوں اور ایک ماڈل ڈالوں میں سارا جی ایس پی پیج کے اندر ہی کام کر سکتا ہوں ویل اینڈ گڈ کیونکہ جنرلی جو پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں آپ وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک بڑی ویب اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں ایک ایسی اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں جس کا ایک ہی ماڈیول کے اندر ایک جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آپ کوئی انٹرپرائز ریسورس پلانر بنانا چاہتے ہیں ای آر پی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو maybe a single module جیسے پرچیزنگ کا ماڈیول ہے فائنانس کا ماڈیول ہے انوینٹری کا ماڈیول ہے تو ایک سنگل ماڈیول کے اندر بھی ہنڈریڈ آف پیجز ہو سکتے ہیں so how would you be able to do that just using J S P pages and Java it's not possible اس اسٹیج پہ آ کے ہم نئی نئی لیئرز اور نئی آرکیٹیکچرل ایولیوشنس کی طرف جاتے ہیں نئے آرکیٹیکچرس دیکھتے ہیں اور اکارڈنگلی اپلیکیشن بناتے ہیں بیکاز جیسے جیسے آرکیٹیکچرز ہیں ویسے آپ کی اپلیکیشن بڑھانا مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے تو کنٹرولر کی ایک لیئر ہم نے دیکھی ہے کہ کنٹرولر ہم نے ڈال دیا ہے پہلے یہ کوئی کام ہم نیا نہیں کر رہے صرف کر یہ رہے کہ پہلے جو سارا کام ایک ہی جگہ پہ ہو رہا تھا اس کو ہم نے پیسیز میں کر دیا کہ بھائی جی ایس پی نے صرف دکھانا ہے اور ان پٹ لینی ہے کنٹرولر نے ادھر ادھر بھیجنا ہے اور ماڈل نے ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ کرنی ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اوور آل اپلیکیشن کا سینیریو اس میں اب جو ریکویسٹ رسپانس ماڈل ہے وہ کیسے بنے گا اس وقت آپ M V C model two کی ایک فگر دیکھ رہے ہیں براؤزر ہمیشہ جو ریکویسٹ بھیجے گا وہ کنٹرولر کو بھیجے گا اور یہ کنٹرولر کوئی ایک جی ایس پی پیج بھی ہو سکتا ہے یہ کنٹرولر کوئی ایک سرولیٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ سینٹرلائز کنٹرولر دین ڈیسائڈ کرے گا کہ آگے کیا کام کرنا ہے سو so, کنٹرولر جو ہے پہلے تو یہ کرے گا کہ ایک جاوا کمپوننٹ کے through which most probably will be a Java bean اور جیسے جیسے آپ کی اپلیکیشن بڑی ہوگی یہاں پہ آپ کی ای جے بیز آ جائیں گی اور فردر لیئرس بھی ایڈ ہو جائیں گی تو کنٹرولر یہ کرے گا کہ ایک ماڈل کمپوننٹ کو انسٹینشیٹ کرے گا مے بی اس کے تھرو اپنی پروسیسنگ کرے گا جو ریزلٹس آئیں گے ان کی بیسس پہ ایک ریڈائریکٹ بھیجے گا یعنی کہ اب وہ ایک ویو دکھائے گا یوزر کو جو اس نے ویو دکھانا جس نے میں نے کہا تھا کہ یوزر نے ایک پرسن کا ڈیٹا ایڈ کیا ہے اگر ڈیٹا سکسیزفلی ایڈ ہو گیا ہے تو ہم اس کو مے بی ایک پیج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جو کہ اس کو سکسیز کا میسج دے لیکن اگر کوئی پرابلم آئی ہے تو ہم اسے ایک پیج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جو کہ ایرر کا میسج دے اگر سمپلی اتنی سی بھی پروسیسنگ ہے تو یہ کنٹرولر کرے گا کہ اس اس نے کو کس ویو پہ ریڈائریکٹ کرنا ہے اب ویو جو ہے J S P page it's جو ہے وہ جاوا بینس کے ساتھ کام کر کے ڈیٹا جو اس کے پاس آیا ہوگا اس کو پریزنٹ کروا دے گا تھوڑی سی یہاں پہ کنفیوژن کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ J S P page model کو یہاں پہ ایکسیس کر رہا ہے ڈائگرام میں یا آپ یہ مت سمجھیے گا کہ J S P page directly model کو ریکویسٹ بھیج رہا ہے یا J S P page directly model سے ریٹریو کر رہا ہے چیزوں کو کنٹرولر کو بائی پاس کر کے یہ جاوا بینس جو ہم جی ایس پی پیج کو بھیجیں گے تھرو آر کنٹرولر یہ جی ایس پی پیج ان کو ایکسیس کر رہا ہے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ کیسے کام ہو رہا ہے سو آپ ماڈل کو یہاں پہ دیکھیں ماڈل جو ہے ہماری ساری ڈیٹا کی پروسیسنگ کر رہا ہے اور ڈیٹا کی پروسیسنگ میں وہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا بھی ایکسیس کر رہا ہے فائل سسٹم سے بھی کر سکتا ہے X M L base data بھی پڑھ سکتا ہے ویب سروس کے تھرو کسی اور اپلیکیشن سے بھی ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں اینڈ سو آن کنٹرولر جو ہے یہ کنٹرول کر رہا ہے کہ کس ویو نے نظر آنا ہے ان پٹ نے آنا ہے تو کون سے ماڈل کے پاس اس ان پٹ کو بھیجنا ہے اور جب آؤٹ پٹ جنریٹ کروانی ہے تو کس ویو کو یوزر کی طرف ریڈائریکٹ کرنا ہے اور جو جی ایس پی پیجز ہیں وہ صرف ویو کا کام کر رہے ہیں یعنی کہ وہ یوزر سے صرف ان پٹ لیتے ہیں اور یوزر کو آؤٹ پٹ پریزنٹ کرتے ہیں یہ آپ نے اس وقت دیکھا ہے کہ ایم وی سی آرکیٹیکچر جو ماڈل ٹو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک ایگزامپل بنائی تھی جس میں جی ایس پی پیجز اور بین استعمال ہو رہی تھی جی ایس پی پیجز بین کے تھرو کام کر رہے تھے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر کے کچھ ڈیٹا دکھاتے تھے اس کا ہم نے فلو بھی دیکھا تھا اسی ایگزامپل کو ہم کنورٹ کریں گے اس وقت M V C model two کے اندر یعنی کہ ہم بیچ میں ایک کنٹرولر کی لیئر اس میں ایڈ کروائیں گے آپ کی تھوڑی سی آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے میں آپ کو پچھلا جو پروگرام تھا اس کا فلو دکھا دیتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم اپ کرنے جا رہے ہیں اس میں اور پچھلے والے میں کیا ڈفرینس تھا تو لاسٹ لیکچر میں ہمارے پاس کچھ جی ایس پی پیجز تھے جو جو بینس کے تھرو کام کر رہے تھے ایڈ پرسن کا جی ایس پی تھا جو save person dot J S P پہ اپنی ریکویسٹ بھیجتا تھا save person dot J S P DAO اور پرسن انفو کی بین کے تھرو اپنا ڈیٹا سیو کر دیتا تھا similarly search person dot J S P اپنی ریکویسٹ بھیجتا تھا show person dot J S P پہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک جی ایس پی پیج دوسری جی ایس پی پیج کو ڈائریکٹ ریکویسٹ بھیج رہا ہے اور اگر آپ کی کسی ایک بھی جگہ پہ چینج آئے گی تو آپ کو بہت سارے J S P pages change کرنے پڑیں گے یہاں پہ show person dot J S P جو ہے وہ گین جاوا مینس کو استعمال کر کے اپنا ڈیٹا پرزینٹ کراتا تھا ایکسپشن کے کیس میں ہم ایک error dot J S P پہ چلا جاتا تھا اس اسٹڈی کو اب ہم چینج اس طرح سے کریں گے کہ سینٹر میں ایک کنٹرولر لے آئیں گے کسی بھی پیج سے ہمیشہ ریکویسٹ جو ہے وہ ایک کنٹرولر پہ جائے گی that controller can be a J S P page اور it can be a servlet at person dot J S P سے ہماری ریکویسٹ جائے گی کنٹرولر کو کنٹرولر جو ہے اس ریکویسٹ کو پروسیس کرے گا using some Java beans which can be person and for person DAO and then it will decide کہ اسے رسپانس میں کیا بھیجنا ہے اگر پراپر انٹری نہیں ہو سکی اگر ہم ڈیٹا بیس میں سیو نہیں کر سکے ڈیٹا تو maybe it can send us to some error page اور it can send a message کہ جی ڈیٹا سیو نہیں ہو سکا اور otherwise it can send us to a success page اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی پیج پہ چلے جائیں save person dot J S P پہ اینڈ بیسڈ اپون آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے کنٹرولر سے وہاں پہ پیج پہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا میسج یوزر کو ڈسپلے کرانا ہے سملرلی جب search person dot J S P پہ آپ کسی کے لیے سرچ کریں گے تو پھر ریکویسٹ کنٹرولر کو جائے گی controller is a central place جو ساری ریکویسٹ ریسیو کرتا ہے it will use some Java beans and then it will generate a response and redirect to show person dot J S P Java beans کو استعمال کرتے ہوئے اگر کنٹرولر کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ایک ایرر پیج کی طرف بھی ہمیں ریفر کر سکتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو فلو میں ڈفرینس ہے وہ یہ کہ ایک سینٹرلائزڈ کنٹرولر آ گیا اگر ہر پیج سے ریکویسٹ کنٹرولر کو پہلے جاتی ہے تو وہاں پہ کنٹرولر پہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا سیکیورٹی ریسٹرکشنز اپلائی ہونی ہیں یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہم نے لاک کرنا ہے اس کے علاوہ چیزیں سیپریٹ ہوتی جا رہی ہیں کنٹرول لاجک کہ کہاں پہ جانا ہے ایک جگہ پہ ایک کلاس میں آ رہی ہے پریزنٹیشن کی لاجک ایک جی ایس پی پیجز میں خالی چلی گئی ہے اور جو ہماری ماڈل کی لاجک ہے وہ بینس میں چلی گئی ہے یہ چیزیں سپریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈفرینس تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا ڈفرینس تو ایسا نہیں ہے ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں صرف ایک چھوٹا سا کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اب ہم نے کہا کہ کنٹرولر جی ایس پی بھی ہو سکتا ہے اور سرولیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن نارملی آپ دیکھیں گے تو سرولیٹس کو یوز کیا ہوا ہوگا لوگوں نے ایگزامپلس کے اندر بھی اپلیکیشنس کے اندر بھی ایز اے کنٹرولر تو سرولیٹ اکثر ایز اے کنٹرولر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اب ہم وجہ جانتے ہیں کہ کیوں بات ہم نے یہ کی تھی کہ جی ایس پی پیج اور سرولیٹس ایگزیکٹلی ایکول ہے جو کوڈ ہم جی ایس پی پیج میں لکھتے ہیں وہ پہلے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ایک سرولیٹ کے اندر and then that servlet gets execute get your web server execute that servlet تو وہ ہے کہ ہم یہاں پہ سرولیٹ میں جا رہے ہیں اور جی ایس پی میں نہیں کام کر رہے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جی ایس پی میں یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہر جی ایس پی پیج ایک سرولیٹ کے برابر ہوتا ہے جی ایس پی پیج آپ ایک بنا لیں اس میں ایک اسکرپلیٹ کھولیں اور اس کے اندر یہ سارا کام کر دیں یہ جو بھی ہم کنٹرولر میں آپ کو دکھائیں گے یہ سارا کام جو سرولیٹ کے اندر ہم کریں گے جی ایس پی پیج میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں برابر ہیں تو کیوں اکثر اپلیکیشنز میں یا جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے ماڈل ویو کنٹرولر جو M V C architecture two ہے ماڈل ٹو آرکیٹیکچر اس میں کنٹرولر کو سرولیٹ کیوں لیا جاتا ہے ایک ہم نے بات کی تھی جب ہم نے سرولیٹس اور جی ایس پی کے بارے میں بات کی تھی کہ جی ایس پی جو ہیں وہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ سرولیٹس کے اندر سے H T M L generate کروانا اور ایک بہت ہی پین فل پروسیس تھا آؤٹ ڈاٹ پرنٹیلن کے اندر سے H T M L generate کروانا ایک پین فل پروسیس تھا اور جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں لوگ سائٹس کے اندر فلاش میں انکارپوریٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں انکارپوریٹ کرتے ہیں تو ان سارے ٹیگس کو ان ساری چیزوں کو ایک کنٹرولر میں سے جنریٹ کروانا یہ پین فل پروسیس ہے تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جی ایس پی اور کنٹرولر جو ہے جی ایس پی اور جو سرولیٹ جو ہے یہ exactly سیم چیزیں ہیں جی ایس پی پیج میں جو کچھ ہوتا ہے وہی سرولیٹ میں ہوتا ہے صرف ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ سرولیٹ کے اندر ہم ایچ ٹی ایم ایل جو ہے وہ جاوا کے کوڈ میں امبیڈ کرتے ہیں یعنی کہ جاوا کا کوڈ لکھا ہوتا ہے اور اس میں سے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن ہو رہا ہوتا ہے اور جی ایس پی پیج میں ہم جاوا کا code H T M L میں امبیڈ کرتے ہیں یعنی کہ ایچ ٹی ایم ایل کا ایک ٹیمپلیٹ ایک ٹیکسٹ اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے اندر جاوا کا کوڈ ہم ڈال دیتے ہیں اور ڈفرینس ہم نے کیا بتایا تھا ہم نے کہا تھا کہ جی سرولیٹس جو ہیں دے آر مور گیئر ٹورڈس پروسیسنگ لاجک پروسیس کرنا جاوا کا کام کرنا پروسیسنگ کرنا یہ سرولیٹس کے لیے آسان ہے وہاں سے H T M L generate کروانا یہ ریلیٹیولی پینفل پروسیس ہے ہو تو جاتی ہے اور J S P page they are گیئر ٹورڈس پریزنٹیشن وہ یوزر کو دکھانا آسان ہے کیونکہ آپ direct H T M L لکھ سکتے ہیں اس کے اندر جاوا کا کوڈ یا پروسیسنگ آپ ڈالتے ہیں سو so, سرولیٹس دے آر مور گیئر ٹورڈس پروسیسنگ اینڈ لیس گیئر ٹورڈس وہ لیس uh, مطلب دے آر لیس پرون ٹو دیٹ پریزنٹیشن ویل ایز کمپیئر ٹو سرولیٹس جی ایس پی دے آر ویری گڈ ایٹ پریزنٹیشن اور وہاں سے جو ہے اس کے اندر جاوا کا کوڈنگ پروسیسنگ کرنا یہ ایک ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اب جو آپ کا کنٹرولر ہے وہ کام کیا کر رہا ہے اس سوال کا جواب دیجیے کنٹرولر کچھ پریزنٹ تو نہیں کر رہا کنٹرولر صرف پروسیسنگ کر رہا ہے ہمارے جو M V C model two architecture ہے پریزنٹیشن کا کام کس کے پاس ہے پریزنٹیشن کا کام تو already J S P page کے پاس ہے کنٹرولر نے کچھ یوزر کو نہیں دکھانا کچھ ایچ ٹی ایم ایل نہیں دکھانی اس نے صرف ریکویسٹ ریسیو کرنی ہے اس پہ پروسیسنگ کرنی ہے بینس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے اور واپس جواب بھیج دینا ہے جب یہ کام ہی صرف پروسیسنگ کا ہو رہا ہے کچھ اس میں پریزنٹیشن انوالو نہیں ہے تو اس لیے کام ہم نے سرولیٹس کو دے دیا کیونکہ سرولیٹ ایک جاوا کی کلاس کی طرح سے لکھا جاتا ہے اور اس کے اندر ہم آدھی ہیں کہ جاوا کی کلاس کے اندر ڈیٹا کو پروسیس کیسے کیا جاتا ہے we are accustom to that ہمیں وہ کام ایک آسان لگتا ہے جی ایس پی پیجز جو ہے یہ پریزنٹیشن کے لیے ذرا اسپیشلائزڈ ہیں ان کے اندر بھی جاوا کا کوڈ لکھا جا سکتا ہے ویسے دونوں برابر ہیں تو ہم نے جی ایس پی پیجز کو تو ویو کے لیے رکھ دیا اب جہاں پہ پروسیسنگ انوالو ہو رہی ہے کنٹرولر کے اندر جہاں پہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ یوزر کو پرزینٹ کرنی ہے تو کنٹرولر کو بچائے کہ as a J S P implement کریں ہم کنٹرولر کو generally as a servlet implement کر لیتے ہیں کہ بھائی سرولیٹ جو ہیں وہ پروسیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ آسان ہے لکھنے ایک جاوا ڈیولپر کے لیے زیادہ آسان کام ہے as compare to a J S P page J S P page H T M L یا فرنٹ اینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے ہیں تو اسکرین پہ اس وقت ہم جو چیز آپ کو دکھا رہے ہیں وہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ چیزوں کو ڈیوائڈ کیسے کیا جاتا ہے بالکل اگر آپ شروع کے لیکچر یاد کریں تو ہم نے سب کچھ سرولیٹ کے اندر سے ہی جنریٹ کیا تھا ایک پیور سرولیٹ ہم نے بنایا تھا اور سب کچھ اس کے اندر سے ہی جنریٹ کیا تھا جیسے آپ کے سامنے جو سرولیٹ ایک نظر آ رہا ہے آرڈر سرولیٹ اس کے اندر ڈو گیٹ میتھڈ تھا فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ آرڈر ویلڈ ہے تو یہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں کچھ پروسیسنگ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم وہیں سے H T M L generate کرتے تھے out dot print L N کے تھرو اور وہاں سے یہ H T M L user کو نظر آنا شروع ہو جاتی تھی اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جب ڈیوائڈ ہم نے کیا تو کیسے کام سارا کیا ہے تو آپ کے سامنے جو پیور سرولیٹ ہے آڈر سرولیٹ اس کے اندر جو ہماری ایسی لاجک ہے جس نے یوزر کو ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے جیسے کہ out dot print L N ہے ایم وی سی آرکیٹیکچر کے اندر وہ ایک جی ایس پی پیج میں چلی جاتی ہے وہاں پہ ساری ہم پریزنٹیشن لاجک لکھ دیتے ہیں ان پٹ کی بھی لاجک اور یوزر کو ڈیٹا پرزینٹ کرنے کی لاجک بھی وہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہم ٹیگز استعمال کر سکتے ہیں وہ والے ٹیگ جس کے جی ایس پی پیج ہمیں یوز کرنے دیتا ہے جو پروسیسنگ ہے کہ آرڈر ویلڈ ہے یا نہیں ہے یا آرڈر کو سیو کرنا ہے سیو کرنا ہوگا آرڈر کو میں بھی ڈیٹا بیس میں ویلیڈیٹی میں بھی ڈیٹا بیس سے ریٹریو کر کے کچھ ویلیوز کی بیس پہ اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہوگی یہ ساری لاجک کیونکہ ڈیٹا پروسیسنگ کی ہے یہ ساری ہماری ایک ماڈل میں چلی جاتی ہے جس کو ہم جاوا بین کہتے ہیں اب اگر آرڈر ویلڈ ہے تو اس آرڈر کو سیو کرنا ہے اور کون اس آرڈر کو سیو کرے گا یہ سارا کام جو ہم نے ٹاپ پہ کیا ہوا ہے ڈو گیٹ میتھڈ کے اندر انٹر ہوتے ہی یہ سارا کام اسٹل سرولیٹ میں رہتا ہے تو سرولیٹ دیکھ کے کہ کہاں سے یہ ریکویسٹ آئی ہے اس ریکویسٹ کے کیا پیرامیٹر ہیں جوابین کو انسٹینشیٹ کرتا ہے جوابین سے سارا کام کراتا ہے کام کروانے کے بعد اپنی ریکویسٹ کو جو بھی ہے اس کو اپنے نیکسٹ پیج پہ ریڈائریکٹ کر دیتا ہے یا فارورڈ کر دیتا ہے تو آپ اپنے پچھلے لیکچرز پہ چلا جائے کہ پہلے ہم نے سارا کام ایک سرولیٹ میں کیا تھا سرولیٹ میں کریں یا جی ایس پی میں کریں بات ایک ہی ہے because every J S P gets translated servlet servlet تو سارا کام ہم نے میں کیا تھا یا جی ایس پی میں کیا تھا اس کو اب ہم تین پارٹس میں توڑ رہے ہیں جو کہ پریزنٹیشن ہے وہ جی ایس پی کے حوالے کر دی جو کہ ماڈل کے اوپر ڈیٹا پروسیسنگ ہے ویلیڈیٹی ہے ڈیٹا بیس سے ایکسیس ہے وہ ساری جاوا بین کے حوالے کر دی اور جاوا بین کو یہ ڈیٹا بھیجنا کس نے ہے جی ایس پی پے سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کس نے کرنا ہے اور جاوا بین تک ڈیٹا پہنچانا کس نے ہے پھر جاوا بین سے جو جواب آئے گا اس کو جی ایس پی تک کس نے پہنچانا ہے یہ سارا کام ہم نے ایک سرولیٹ کے حوالے کر دیا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ایم وی سی کے اندر چیزوں کو بریک کیا جاتا ہے اب ہم اس پہ آئیں گے جو ہماری اگزامپل اسٹڈی ہے جس میں ہم ایڈریس بک میں یوزر کا ڈیٹا لے کے سیو کرتے ہیں پھر اس کو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس کی اپروچ ہے وہ میں یہاں پہ آپ سے ڈسکس کرتا چلوں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ M V C model two architecture جو ہے اس میں ہمارا ویو جو ہے وہ جی ایس پی ہوگا جو کنٹرولر جو ہے وہ ایک سرولیٹ ہوگا اور ماڈل ہماری ڈیٹا بینس یا جاوا بینس ہماری ماڈل کے طور پہ کام کریں گی تو ہم اپلیکیشن کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے کہ جیسے فار ایگزامپل ایڈ کا پیج ہے وہ پیج جس پہ ہم نے یوزر سے ڈیٹا لینا ہے it will be a J S P page جب آپ ایڈ کے بٹن کو ہٹ کریں گے تو پچھلی کیس اسٹڈی میں آپ ایک جی ایس پی پیج پہ ہی چلے جاتے تھے ایڈ کے بٹن کو جب آپ ہٹ کرتے تھے تو آپ سیو والے ایک جی ایس پی پیج پہ چلا جاتے تھے اب آپ جب ایڈ کے بٹن کو ہٹ کریں گے تو آپ سیو والے پیج پہ نہیں جائیں گے بلکہ آپ کنٹرولر پہ چلے جائیں گے کنٹرولر سرولیٹ پہ چلے جائیں گے کنٹرولر سرولیٹ کو آپ جی ایس پی پیج کے طور پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے تھے جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ it's nice because servlets are more گیئر towards processing it's a good idea to implement your controller as a servlet تو ہم ایڈ کا جب بٹن جب ہٹ کریں گے تو we will be on our J S on our controller servlet controller servlet دیکھے گا کہ یہ ریکویسٹ جو ہے میرے پاس آئی ہے وہ ایڈ کی ریکویسٹ ہے تو ایڈ کی ریکویسٹ ہمارے پاس جاوا ایک بین تھی uh, ہمارے پاس ڈاؤ تھا جو جس کے اندر ایک ریٹریول کا میتھڈ تھا اور ایک سیف کا میتھڈ تھا تو اب کنٹرولر uh, سرولیٹ یہ فگر آؤٹ کرنے کے بعد کہ یہ ایڈ کی ریکویسٹ ہے اس بین کو انسٹینشیٹ کرے گا ہمارے ڈاؤ کو انسٹینشیٹ کرے گا اور ڈاؤ کا سیو کا میتھڈ کال کر دے گا سیو کا میتھڈ کال ہونے کے بعد جو بھی اس کے پاس ریزلٹس آئیں گے یا کوئی ایکسیپشن آتی ہے کچھ ریزلٹس جو آتے ہیں اس کو وہ اب ایک ریکویسٹ ڈسپیچر والا میتھڈ یوز کر کے اپنی ریکویسٹ کو کسی طرف کسی پیج کے اوپر بھیج دے گا یا اگر ریکویسٹ کو نہیں بھیجنا ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس سمپلی ایک پیج ڈسپلے ہو جائے تو ہم ریڈائریکٹ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں رسپانس کا یہ وہی میتھڈ ہے جو ہم پہلے سرولیٹس میں استعمال کرتے آئے تھے کیس اسٹڈی جو ابھی ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں as such full case study تو ہوتی نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی ایگزامپل ہوتی ہے اور اس میں وہی بات دوبارہ سے کہ ڈیلیبریٹلی ہم ایرر ہینڈلنگ اور یہ بھی کوڈ ہم نے منیمائز کیا ہوا ہے تاکہ آپ مین لاجک کا فلو سمجھ لیں and then you can add on your exception handling thing اور اور اینی ادر لاگنگ اور ان سیکورٹی انفارمیشن جو بھی آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو لیٹس ٹیک کہ کیس اسٹڈی میں یہ کام سارا کیسے کیا ہوا ہے آپ کے سامنے اس وقت ایڈریس بک کا ایڈ پرسن کا پیج ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے یہ وہی ایگزیکٹلی کیس اسٹڈی ہے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنے کی تھی صرف اس دفعہ اس میں کنٹرولر کی لیئر ایڈ ہوئی ہے اور وہ کنٹرولر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے ایز اے سرولیٹ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے وہی سارا کچھ آتا جا رہا ہے ٹاپ کے اوپر ایڈریس بک کی ہیڈنگ ہے ایڈ نیو پرسن کی ہیڈنگ ہے اس کے بعد فارم کے اندر ایکشن میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اسی دفعہ یہاں پہ جب ہم نے ایکشن لکھا تھا تو ہم نے save J S P page کا ایڈریس دیا تھا اس دفعہ جب ہم ایکشن لکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کنٹرولر کا نام دیا ہے یہ controller as a servlet implement ہوا ہوا ہے اس کے بعد نیچے اگر ہم اس پہ آئیں گے تو ہمارے پاس ان پٹ ٹائپ ایک ٹیکس فیلڈ ہے اور اس کا نیم نیم ہے سملرلی ایک اور ٹیکس فیلڈ ہے جس کا نیم ایڈریس ہے ایک اور ٹیکس فیلڈ ہے جس کا نیم فون نمبر ہے اب اس کے نیچے بٹن ایک لگا ہوا ہے سبمٹ کا یہ ذرا امپورٹنٹ ہے اس کو دھیان دیجیے گا سبمٹ کے بٹن کا نام ہے ایکشن اور اس کی ویلیو ہے سیو یہ سبمٹ کا جو بٹن ہم نے یہاں پہ بنایا ہے تھوڑی سی چیزوں کو سمپلیفائی آپ کے لیے رکھنے کے لیے یہ ڈفرینٹ پیجز پہ ڈفرینٹ بٹنس تو ہوں گے ہو سکتا ہے ایک پیج پہ دو بٹنس بھی ہوں جیسے مے بی آپ ایک ہی پیج سے سرچ بھی کروانا چاہتے ہو ایک ہی پیج سے سیو بھی یا سبمٹ بھی کروانا چاہتے ہوں تو ہم نے سبمٹ بٹن کا نیم جو ہے یہاں پہ ایکشن رکھا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ سیو رکھیے سبمٹ بٹن کی جو ویلیوز ہیں ان کے تھرو ڈسٹنگوش کریں گے کہ یوزر نے کیا کام کیا ہے جب سرچ والے پیج پہ ویلیو میں ہم نے سرچ دیا ہوا ہوگا اس والے پیج میں ہم نے ویلیو میں سیو دیا ہوا ہے سرچ والے پیج کے اوپر بھی سبمٹ بٹن کا نام جو ہے وہ ایکشن ہی ہوگا اور ایڈ والے پیج کے اوپر بھی سبمٹ بٹن کا جو نیم ہے یہ ایکشن ہی ہے سو so آپ اس چیز کو دیکھیے گا کہ ہر جگہ سبمٹ بٹن کا نام جو ہے دیٹ از ایکشن اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہی ہے ایڈ والے پیج پہ سبمٹ بٹن کی ویلیو جو ہے وہ سیو ہے اور سرچ والے پیج پہ سبمٹ بٹن کی ویلیو سرچ ہوگی یہ کہاں پہ استعمال ہوگی کنٹرولر سرولیٹ میں جا کے ہم اس کا استعمال دیکھیں گے تو یہ ہمارا فارم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اسی طرح ہم ذرا سرچ والا پیج بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں search person dot J S P search person dot J S P میں بھی وہی دو چینجز آئی ہیں کہ فارم کے اندر جو ایکشن ہے اس میں کنٹرولر کا نام دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبمٹ بٹن ہے اس کا نام ایکشن ہی ہے اور اس کی ویلیو اس دفعہ سرچ ہے اس کے علاوہ جو ایک چیز یہاں پہ میں تھوڑی سی اور دکھانا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر ریکویسٹ جو ہے وہ ہو کے جائے گی کنٹرولر کے تھرو تو اگر آپ اپنی پرانی کیس اسٹڈی ذہن میں لائیں تو اس میں جو ریزلٹس والے پیجز تھے جس پہ سرچ کا ریزلٹ آتا تھا یا جس پہ سیو کی انفارمیشن آتی تھی وہاں پہ ہائپر لنکس بھی اویلیبل تھے اور ایڈ اور سرچ کے پیج پہ بھی ہائپر لنکس اویلیبل تھے جو کہ directly J S P page کو کال کر رہے تھے یہاں پہ ہم نے ان ہائپر لنکس کو بھی ماڈیفائی کر دیا اور یہ ہائپر لنک بھی کنٹرولر کے تھرو ہو کر آتا ہے تو اگر یہاں پہ آپ ہائپر لنک دیکھیں جیسے ایڈ پرسن والے پیج کے اوپر سرچ کا ہائپر لنک موجود تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہائپر لنک میں ہم نے کیا ماڈیفکیشن کی ہے ہم نے نام لکھا ہے کنٹرولر کا پچھلی دفعہ یہاں پہ سرچ والے پیج کا نام تھا اس دفعہ یہاں نام آ گیا ہے کنٹرولر کا اب کنٹرولر کو ہم نے سبمٹ کرتے ہوئے ایک پیرامیٹر پاس کیا ہے وچ از ایکشن اور اس کی ویلیو ہے سرچ پرسن آپ ذہن میں یہ بات لائیں کہ کنٹرولر کو ہر طرف سے ریکویسٹ ملتی ہے کنٹرولر کو ایڈ کے پیج سے بھی ریکویسٹ ملے گی کنٹرولر کو سرچ کے پیج سے بھی ریکویسٹ ملے گی جب آپ کسی ہائپر لنک کو کلک کریں گے تب بھی کنٹرولر کو ایک ریکویسٹ ملے گی کنٹرولر نے ان سب ریکویسٹ کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہر ریکویسٹ کے لیے اس کی اپروپریٹ پروسیسنگ کروا سکے تو وہ جو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے کہ کون سی ریکویسٹ کہاں سے آئی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ جو ایکشن ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کی ویلیو کے تھرو ڈسٹنگوش کرایا ہے ہر سبمٹ بٹن کا نام ہم نے ایکشن رکھا ہے اور اس کی ویلیوز چینج کرتے گئے ہیں سیملرلی جب ہم نے ہائپر لنک بنایا ہے تو وہاں پہ خود سے ایک پیرامیٹر سیٹ کروا دیا ہے کوئری کی فارم میں وہ پیرامیٹر بنا دیا جیسے آپ کنٹرولر کے آگے یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے ایک کوشچن مارک لگایا ہے کوشچن مارک کے بعد ایکشن نام کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اور اس کی ویلیو ہے سرچ پرسن سو اب تک آپ تین ڈفرنٹ ایکشن دیکھ چکے ہیں جو سیف کا ایکشن ہے وہ کب اکر ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب یوزر ایڈ پرسن والے پیج کے اوپر سبمٹ کا بٹن یا سیو کا بٹن پریس کرتا ہے جو سرچ کا ایکشن ہے وہ کب اکر ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب یوزر سرچ والے پیج کے اوپر سرچ کا بٹن ہٹ کرتا ہے جو سرچ پرسن والا ایکشن ہے وہ کب ایگزٹ کرتا ہے وہ کب کرتا ہے کہ جب یوزر ایڈ والے پیج کے اوپر جو اس نیچے سرچ کا ہائپر لنک ہے اس کو کلک کرتا ہے ایکشن کی تین ڈفرینٹ ویلیو ہیں اسی طرح ایکشن کی اور ویلیوز بھی ڈفرینٹ پیجز میں ہیں لیکن کنٹرولر کے اندر ہم ڈسٹنگوش کریں گے ڈفرینٹ ریکویسٹ کے بیچ میں based upon this value of action so let's take a look at the controller یہ کنٹرولر سرولیٹ کا پروسیس ریکویسٹ میتھڈ ہے اس پروسیس ریکویسٹ میتھڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلا کام جو کیا ہوا ہے وہ request dot get parameter action کیا ہوا ہے یعنی کہ کنٹرولر کو ڈفرینٹ پلیسز سے ریکویسٹ آ رہی ہیں اور ہم نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ ریکویسٹ جو آئی ہے یہ کیا کرنا چاہتی ہے تو ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کیا ہے ایکشن اور جو اس کے ریزلٹ میں ہمیں ریسیو ہو رہی ہے ویلیو اس کو ہم نے ایک اسٹرنگ میں سیو کر دیا جس کا نام ہے یوزر ایکشن جو ہماری یوزر ایکشن اسٹرنگ ہے اس کے تھرو فیصلہ یہ کریں گے کہ یوزر نے کیا ایکشن پرفارم کیا تھا تو if user action dot equal save یعنی کہ اگر اس نے ایڈ پرسن والے پیج پہ پرسن کی انفارمیشن ایڈ کرنے کے بعد سیو کا بٹن دبایا تھا ہمارے پاس یہاں پہ یوزر ایکشن والی اسٹرنگ میں جو ویلو ملے گی وہ ہوگی سیو آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ ہم نے سبمٹ بٹن کی ویلو دی تھی سیو تو ہم ایک کام کریں ہم ایک میتھڈ کال کریں ایڈ پرسن کا اور اس کو یہ ریکویسٹ اور ریسپانس پاس کر دیتے ہیں ایڈ پرسن میں کیا ہوتا ہے یہ آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے else if user action dot equal search یعنی کہ اگر اس نے سرچ والے پیج کے اوپر یوزر کا نام دیکھے سرچ کا بٹن کلک کیا تھا تو وہاں پہ سبمٹ بٹن جس کا نام ایکشن تھا اس کی ویلو تھی سرچ وہ ویلو اب ہمارے پاس یوزر ایکشن میں آ رہی ہوگی سرچ کے طور پہ so if user action dot equal search تو کیا کرو سرچ پرسن کا ہم نے ایک میتھڈ کال کیا ہے اور اس کو ریکویسٹ اور رسپانس پاس کر دیا ہے user action dot add person یہ وہ کیس ہے کہ جب یوزر نے ہائپر لنک کو کلک کیا تھا تو ہم نے سمپل ایک ریڈائریکشن بھیج دی ہے response dot send redirect at person dot J S P ابھی آپ یہاں پہ آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ جی یہ تو میں ڈائریکٹلی وہاں سے ہائپر لنک کے تھرو بھی کر سکتا تھا مجھے یہاں پہ کنٹرولر سرولیٹ پہ آنے کی کیا ضرورت پیش آئی اور یہاں سے جو میں وہاں پہ گیا ہوں مجھے سارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کریکٹ اتنے سمپل کیس میں آپ کو ضرورت نظر نہیں آ رہی لیکن ریزیوم کریں کہ آپ نے ہر ریکویسٹ کے اوپر کوئی لاگ ان پرفارم کرنی ہے ہر ریکویسٹ کے اوپر آپ نے کچھ سیکیورٹی چیک کرنا ہے ہر ریکویسٹ کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ یوزر لاگ ان ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا تو وہ پروسیسنگ آپ کہاں کریں گے وہ پروسیسنگ آپ اس پیج پہ اس پوائنٹ پہ آ کے کریں گے ریڈائریکٹ کرنے سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ جو یوزر کا ایکشن ہے اس کی بیس پہ ایک ڈفرینٹ کام ہو رہا ہے اب ہم ریزیوم یہ کرتے ہیں کہ یوزر نے ایڈ پرسن والے پیج کے اوپر انفارمیشن ڈالی تھی پرسن کی اور اس نے سیو کا بٹن ہٹ کیا تھا اگر اس نے سیو کا بٹن ہٹ کیا تھا تو ہمارے پاس یہاں پہ یوزر ایکشن میں ویلیو آئی ہوگی سیو کیونکہ سبمٹ بٹن کی ویلیو ہم نے وہاں رکھی تھی save if user action dot equal save تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم کال کر رہے ہیں ایڈ پرسن والا میتھڈ اور ایڈ پرسن والے میتھڈ کو ہم ریکویسٹ اور رسپانس پاس کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں ایڈ پرسن کے میتھڈ میں ایڈ پرسن کے میتھڈ کو اگر آپ دیکھیں تو ایڈ پرسن کے method H T P servlet request اور H T P servlet response receive کر رہا ہے کیونکہ اس کو وہاں سے ریکویسٹ اور رسپانس پاس کیا گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک ٹرائی کیش کے اندر اپنا پرسن کا ڈاؤ کریٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے J S P to J S P سارا کام کیا تھا تو وہاں پہ بھی ہم یہی کرتے تھے کہ ایک پرسن ڈاؤ ٹائپ کی بین انسٹانشیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد پرسن انفو والی مین کے تھرو ڈیٹا پاس کرتے تھے یا ریسیو کرتے تھے جیسا کہ ہم نے وہاں پہ جب کنٹرولر کی سلائیڈ دیکھی تھی تو ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ کنٹرولر کے اندر ہم سیکورٹی چیک کر سکتے ہیں لاگ کر سکتے ہیں یا کنٹرولر یہ بھی کام کر سکتا ہے کہ ان کمنگ ڈیٹا کو انکیپسولیٹ کرے کسی ایسی فارم میں جو کہ نیچے ماڈل کے لیے یوزیبل ہو تو ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی exactly یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ریکویسٹ میں سے پیرامیٹر نکالتے ہیں نیم کا ایڈریس کا اور فون نمبر کا اور ان تینوں پیرامیٹرس کو ہم پرسن انفو کے آبجیکٹ میں انکیپسولیٹ کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پرسن انفو کا آبجیکٹ جو تھا اس کے اندر ہمارے پاس نیم ایڈریس اور فون نمبر تھے تو ہم یہ تینوں پیرامیٹر جو کہ یوزر نے ٹیکس فیلڈس میں دیے تھے ان کو گیٹ کرتے ہیں اور پرسن انفو کے آبجیکٹ میں ان کو پلیس کر دیتے ہیں پلیس کرنے کے بعد ہم یہ آبجیکٹ پاس کر دیتے ہیں پرسن ڈاؤ کے ایڈ پرسن میتھڈ کو اور ایڈ پرسن کا میتھڈ جو ہے انفارمیشن کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتا ہے اور ہمیں ریڈائریکٹ کر دیتا ہے save person dot J S P پہ تو یہ ہمارے پاس میتھڈ وہ ہوا کہ جس نے ہمیں ایڈ پیج سے ڈیٹا سیو کروا کے سیف پیج تک لے گیا اب ہم سیکنڈ اس پہ آتے ہیں ہماری ایگزمپشن یہ ہے کہ یوزر نے سرچ پرسن والے پیج کے اوپر کوئی نیم دیا تھا اور سرچ کا بٹن کلک کیا تھا اگر یہ کام ہوا تھا تو یہاں پہ یوزر ایکشن جو ہمیں ریسیو ہوگا وہ ہوگا سرچ سرچ والے یوزر ایکشن کے اندر ہم سرچ پرسن والے میتھڈ کے اوپر چلا جاتے ہیں پرسن والا میتھڈ جیسے کہ پچھلا میتھڈ ریکویسٹ رسپانس ریسیو کرا تھا ریکویسٹ رسپانس ریسیو کرتا ہے وہ پرسن ڈاؤ کا آبجیکٹ کریٹ کرتا ہے اور ریکویسٹ سے پیرامیٹر نکالنے کے بعد یعنی کہ یوزر نے کس نیم کے اوپر سرچ کی تھی پرسن ڈاؤ کی ریٹریو پرسن لسٹ والے میتھڈ کو کال کر لیتا ہے اور اس کو وہ پیرامیٹر پاس کر دیتا ہے ریٹریو پرسن لسٹ والا جو میتھڈ ہے یہ based upon that name database سے آبجیکٹس نکالتا ہے ان آبجیکٹس کو ایک ارے لسٹ میں بھرتا ہے اور وہ ارے لسٹ ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ P dot retrieve person list list کی جو ریٹرن ارے ہے وہ ہم نے پرسن لسٹ نام کے کے ویریبل اندر ریسیو کیا ہے اب یہ ارے لسٹ جو ہے یہ ہمیں بھیجنی ہے جی ایس پی پیج تک یہاں پہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ ہمیں سمپل ریڈائریکشن ہی چاہیے سمپل ری ڈائریکشن تو ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ کر دیتا ہے تو ہمیں یہ چیز پہنچانی ہے اپنے جی ایس پی پیج تک یہ جو ارے لسٹ آئی ہے تاکہ وہ جی ایس پی پیج اس ارے لسٹ میں سے ویلیوز نکال کے دکھا سکے تو ہم یہاں پہ کرتے کیا ہیں کہ ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں لسٹ اور اس کے اندر پرسن لسٹ کا آبجیکٹ رکھ دیتے ہیں یہ کام آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آبجیکٹ کو کیسے بھیجا جاتا ہے ایک سرولیٹ سے کسی جی ایس پی پیج پہ اور اس کے بعد ہم ریکویسٹ ڈسپیچر کا آبجیکٹ لیتے ہیں request dot get request dispatcher اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں جی show person dot J S P پہ اور یہ ریکویسٹ کو وہاں پہ ہم فارورڈ کر دیتے ہیں تو اب جب ریکویسٹ فارورڈ ہوگی تو یہ اوریجنل ریکویسٹ جو یوزر نے بھیجی تھی وہ پوری فارورڈ ہو جائے گی اس کے اندر یوزر نے جو سرچ پیرامیٹر دیا تھا وہ بھی فارورڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہم نے ڈیٹا بیس میں سے نکال کے رے لسٹ بنائی ہے وہ بھی فارورڈ ہو جائے گی اب اس چیز پی پیج کے اندر ہم اس رے لسٹ کو ریکویسٹ میں سے نکالتے ہیں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ کر کے اس رے لسٹ کو نکالتے ہیں اور اس رے لسٹ کو پروسیس کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں پرسن کا نیم ایڈریس اور فون نمبر ایک ٹیبل کے اندر ڈسپلے کر دیتے ہیں میں اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں ایک کام جو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ جناب یہاں پہ تو پھر جاوا کا کوڈ آ رہا ہے ہم جی ایس پی پیجز پہ پروسیسنگ کم سے کم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ نہ کریں یہاں پہ یہ والے جاوا کا کوڈ نہ لکھیں یہاں پہ یہ پروسیسنگ نہ کریں بلکہ اپنا ایک کسٹم ٹیگ بنائیں اور کسٹم ٹیگ کو یہاں پہ استعمال کر لیں جو کہ یہ ٹیبل جنریٹ کر کے ہمیں دے دیں یہ آپ کے سامنے ایڈریس بک کا مین پیج ہے اچھا یہ جب آپ پہلی دفعہ براؤزر میں یو آر ایل لکھیں گے تو وہ یو آر ایل بھی ایکچولی آپ کے کنٹرولر سرولیٹ کی طرف ہٹ کرے گا اور وہاں سے وہ کنٹرولر سرولیٹ یہ پیج آپ کا ڈسپلے کرے گا یہاں پہ ہم نے اس کو ایز اے فرسٹ پیج رکھ کے ڈائریکٹلی ایکسیس کر لیا لیکن آپ اس کو بھی کنٹرولر سرولیٹ کے تھرو ہی ایکسیس کروا سکتے ہیں کہ یہ پیج کنٹرولر سرولیٹ ہمارے سامنے بھیجے I left it over as an exercise کہ یہ کیسے آپ کریں گے تو نیم ایڈریس اور فون نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ نیم ایڈریس فون نمبر دینے کے بعد اب جب ہم سیف کا بٹن دبائیں گے پچھلی دفعہ یہ ریکویسٹ چاہ رہی تھی ایک ڈائریکٹ ایک جی ایس پی پہ save person dot J S P پہ ڈائریکٹلی یہ ریکویسٹ چاہ رہی تھی اس دفعہ یہ ریکویسٹ جو ہے وہ save person dot J S P پہ ڈائریکٹلی نہیں جائے گی بلکہ یہ جائے گی کنٹرولر سرولیٹ کے پاس کنٹرولر سرولیٹ اپنے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے اندر سے ایکشن نکالے گا ایکشن کیوں نکالے گا کیونکہ یہ جو سیو کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس سیو کے بٹن کے پیچھے جو اس بٹن کا نیم ہے وہ ہے ایکشن اور اس بٹن کی ویلیو ہے save so request dot get parameter کر کے جو کنٹرولر سرولیٹ کے اندر ہم ایکشن کی ویلیو نکالیں گے وہ ہمیں ملے گی سیو اور اس کے بعد آپ کو ابھی ہم نے دکھایا کہ ایک ایف ایلس کا اسٹرکچر ہے ایف کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر ایکشن کی ویلیو سیو ہے تو ہم اس ڈیٹا کو جا کے ایک پرسن آبجیکٹ میں انکیپسولیٹ کر کے ڈاؤ کو دے دیں گے جو کہ اس ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دے گا سیو کرنے کے بعد وہ ہمیں ریڈائریکٹ کر دے گا ہمارا جو کنٹرولر ہے اس save person dot J S P کے پیج پہ اب یہاں پہ ہمارے پاس دو ہائپر لنکس ہیں ایڈ پرسن کا سرچ پرسن کا آپ ان دونوں ہائپر لنکس کے تھرو بھی جو ڈیٹا جانا ہے وہ پہلے کنٹرولر کو ہی جانا ہے اگر آپ اس ہائپر لنک کو دیکھیں تو اس ہائپر لنک کے اندر بھی آپ کو کنٹرولر کا ہی ایڈریس نظر آ رہا ہے اور کنٹرولر کے اندر ساتھ ساتھ ہم اسے ایک ایکشن کی ویلیو بھیجیں کیونکہ یہ سبمٹ بٹن تو ہے نہیں سبمٹ بٹن کا نیم اور ویلیو ہوتی ہے تو ہم نے خود ہی سے ایک کوئری اسٹرنگ بنا دی ہے ایکشن کا ایٹریبیوٹ سیٹ کیا ہے اور اس کی ویلیو سیٹ کر دی ہے سرچ پرسن تو اب یہ سرچ پرسن پہ جب یوزر نے کلک کیا ہے تو وہاں پہ ہم نے وہی کنٹرولر سرولیٹ کے اندر دیکھا ہے ایکشن کیا اور وہاں سے ریڈائریکٹ کر دیا ہے اس کو اس سرچ پرسن کے پیج پہ سرچ پرسن کے پیج پہ جب ہم نیم کو دے کے سرچ کرتے ہیں تو اب ایکشن جو ہے ہمارا اس کا نام ہے سرچ کنٹرولر سرولیٹ کے اندر کے میں جو سرچ کا ایکشن تھا وہ کیا کرتا تھا کہ یوزر کا نیم نکالتا تھا پھر ڈاؤ کو دیتا تھا یہ نیم ڈاؤ اس کی بیس پہ ایک ارے لسٹ دیتا تھا اس ارے لسٹ کو وہ سیٹ کروا دیتا تھا ریکویسٹ کے اندر ہمارا کنٹرولر سرولیٹ اور وہ ریکویسٹ فارورڈ کر دیتا تھا شو پرسن کے پیج پہ وہ ہمیں بھیج دیتا تھا شو پرسن کے پیج پہ ہم اس ارے لسٹ کو ریٹریو کرتے ہیں اور اس ارے لسٹ میں سے آبجیکٹ نکال کے اس کی ویلیوز کو رینڈر کر کے دکھا دیتے ہیں تو اس وقت ہم نے آپ کے سامنے ایگزامپل میں M V C model two architecture کو ڈسکس کیا ہے I know it's not a very robust application but we intentionally kept it simple تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں ایرر ہینڈلنگ بھی یہاں پہ ہم نے نہ ایکسپلین کیا نہ آپ کو دکھائی ہے آپ uh, اس کو ہینڈ آؤٹس میں آپ نے دیکھیے گا وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا ہوگا کہ کیسے وہ آپ کر سکتے ہیں سو ماڈل ٹو آرکیٹیکچر پہ آپ نے ڈسکشن ہماری سنی سمجھا کہ یہ کیا ہے اس کا اصل فائدہ تو تبھی نظر آتا ہے جب آپ بہت بڑی اپلیکیشن بناتے ہیں وہاں پہ جب آپ ڈفرینٹ پرابلمس کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر دین یو ریئلائز کہ ہو اچھا اس وجہ سے میں نے یہ آرکیٹیکچر یوز کیا تھا سو آئی ایم شیور کہ جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں جائیں گے ان کو آرکیٹیکچرس کو یوز کریں گے دین یو ریئلائز کہ اچھا یہ آرکیٹیکچر اس لیے امپارٹنٹ ہے but as a student you should know کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ سچویشنس میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے جیسے کمپلیکسٹی انکریز ہوتی ہے ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی ریلیٹیولی کمپلیکس ہوتا چلا جاتا ہے ایک اور چیز جو آپ یہاں پہ دیکھ لوں گے کہ I extensively using previous lectures code in every new lecture تو میں آپ سے یہ سب کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ جو بھی ہم لیکچر یہاں پہ کور کرتے ہیں ضرور جا کے اس کا کوڈ کوڈ کریں خود سے لکھیں چلا کے دیکھیں اس کا فلو سمجھ کے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اس کے بعد بھی جب ہم نیکسٹ لیکچر دیں گے وہ بھی یہ پچھلے سارے کوڈ کو استعمال کر رہا ہوگا اگر آپ کسی ایک اسٹیج پہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ پورا لیکچر ہی نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ وہ پچھلے کوڈ کو بار بار اس کو ریفر کر رہا ہوگا اس کو ریلیٹ کر رہا ہوگا سو آئی ایم شیور کہ یہ آئی نو کہ آرکیٹیکچرس پہ جب بات آتی ہے تو it's bit difficult for the students to understand the importance of these architectures at at this level because you haven't taken a a very large scale application but these architectures are very important when we implement such kind of an application I hope کہ ہم ان لیکچرس کو آگے اسی طرح چلا کے تھوڑے سے اور آرکیٹیکچرس آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن یہ سارا کام اب ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہوگا تو ان وہاں پہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ